السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترمات و مکرمات عزیز سامعات جلسہ آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کن کن کاموں میں ہار جاتے ہیں علم و ہنر کے اظہار میں استاد سے ہار جاتے ہیں میری ماں بہنیں زبان چلانے میں عورت سے ہار جاتے ہیں اونچی آواز سے بولنے میں گدھے سے ہار جاتے ہیں میری ماں بہنیں بحث کرنے میں جاہل سے ہار جاتے ہیں کھانے پینے میں ساتھی سے ہار جاتے مال خرچ کرنے میں شیخی خور سے ہار جاتے ہیں میری ماں بہنیں لڑائی میں بیوی سے ہار جاتے ہیں میری ماں بہنیں کسی کی بھی شکایت مت کرنا میری ماں بہنیں خوش کر سات چیزوں کی شکایت مت کرنا میری ماں بہنیں اپنی قسمت اور زمانے کی شکایت مت کرنا اپنے ذاتی مکان کی تنگی کی شکایت مت کرنا میری ماں بہنے اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت مت کرنا میری ماں بہنیں کبھی بھی بھول کر ماں باپ اور استاد کی شکایت مت مت کرنا غیر کے سامنے اپنے دوست کی شکایت مت کرنا بیوی کے سامنے اپنے بیوی کے سامنے اس کے مکے والوں کی شکایت مت کرنا میری ماں بہنیں رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی شکایت مت کرنا آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی شکایت کرنے سے موتک حفاظت فرمائے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت قیمتی باتیں اس نے بھی بتائی ہیں اور ایک ایک بات ایک ایک سمندر ہے ایک ایک عمل کا میدان ہے اس میں سے ایک